کا مانا جہنم کو تیار جو کیا گیا ہے بنایا جو گیا ہے وہ کافرین کے لیے بنایا گیا لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو پاک ہونے کے لیے جہنم کے اندر کچھ روز کے لیے جائیں گے سمجھ رہے ہو بلکہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جن طبقات کے اندر مسلمان پڑے ہوں گے موحد لوگ گنہگار پڑے ہوں گے جب ان کو نکال لیا جائے گا تو جہنم کے وہ طبقات ہی ختم کر دیے جائیں گے وہ طبقات جہنم کے باقی نہیں رہیں گے سمجھ رہے ہو کرو مانا عدت للکافرین یہ مستحقین نار کا ذکر ہے کہ آپ کے اصل مستحق کون ہیں تیار کی گئی ہے کافرین کا بشیر الدین آمن بارہا میں نے عرض کر دیا ہے کہ تبشیر اور تخویف یہ تو امین ہے کیا ہے تو امین ہے جس طرح دو جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں نا ایک پیٹ سے کٹھے یہ بھی ہر جگہ اکٹھے ہوتے ہیں جہاں بھی تخویف آئے گی تبشیر آئے گی جہاں تبشیر آئے گی وہاں تخویف آئے گی اب وہ تخویف تھی اس کے بعد تبشیر آ گئی ہے بشر کے نیچے بشارت لکھی ہے اور خوشخبری سنا دو اللہ دینا آمنو یہ مبشرین کا بیان ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا اصلاح قوت بار بار پڑھ چکے ہو وہ عامل صالحات اور عمل کرتے رہے اچھے اصلاح قوت سمجھا کو انا لہم حضرت انا لہم پڑے گا مبشر بے ہی اس بات کی خوشخبری سنو اس بات کی کہ بے شک واسطے ان کے باغات ہوں گے باغات ہوں گے تجریم منتا بس اول چل گئے بس اول بہتی ہوں گی نیچے ان باغات کے الانہار و نہریں نہریں اور دریا بہ رہے ہوں گے کیا مطلب ہے حل انہار ہو ان باغات کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی سمجھ رہے ہو آج کل تو اس نہر سے درخت کاٹ لیے گئے ہیں اب بھی کچھ نہروں پر درخت ہوں گے کنارے پر آپ نے شاید دیکھا ہو کہ نہروں کے دونوں کناروں پر کیا ہوتے ہیں درخت ہوتے ہیں پھر وہ درخت یوں ہو جاتے ہیں نیچے نہر بہ رہی ہے اوپر یوں ہے درخت دیکھ دو یا ٹیڑھے ہو جاتے ہیں درخت یوں جھک جاتے ہیں تو وہ بھی ایسے ہوگا کہ باغات ہوں گے باغات کے درمیان سے نہر جو گزر رہی ہوگی تو اوپر درخت کھڑے ہوں گے یوں کناروں پر درخت اور یوں آگے نیچے سے نہر بہ رہی ہے سمجھ رہے ہو یہ من بڑا عجیب ہوتا ہے تجری منتا سمجھا سی میں مسل ہی کے متعلق معنی میں دو اقوال بتائے ہیں باقی ہے یہ قول جو میں نے عرض کیا یہ بھی کھڑا ہے اور یہ کہتا ہے زائدہ نہیں بنایا پھر مطالعہ کرو کبھی مجھے پتا ہے تو نے نے معنی پڑھی ہے لیکن اس کے اندر یہ قول بھی کھڑا ہے اسی کو اس نے راجہ کرا دیا ہے جی عرض کر رہا ہوں مانی اور فن کی کتاب ہے اگلے دن جس طرح آیا ہے اللہ ہو جائے شاید المنافقین تو وہاں میں نے عرض نہیں کیا تھا کہ مانی والے نے جہاں کہا کہ شہادت میں تسمیت الشہادت میں اور مشہور بہی فی رام ہم کے اندر حالانکہ قرآن پاک کے ساتھ اندر جو ہے وہ تینوں چیزوں کا تینوں توجیات کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں وہ ایک علمی منہ ہیں جو تم پڑھتے رہتے ہو سمجھا سمجھ رہے ہو ایک مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی رہتے تھے نا وہاں وہاں بچرا ان کا علاقہ ہے قریب گجرات کے آگے انہیں انی ایک علاقہ تھا وہاں کا ایک بابا تھا بابا غلام رسول منطقی تھا اتنا بڑا منطقی تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر قانون پاس تھا کہ انی کے پڑھے ہوئے طلباء کا امتحان داخلہ نہیں ہے اس بابے کے پڑھے ہوئے طلباء جو ہوتے تھے نا ان کو بغیر امتحان کے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ دیتے تھے کتنی بڑا علامہ تھا وہ پھر وہ مر گیا اس کا نائب بنا سمجھا مولانا ولی اللہ صاحب اس کا لقب تھا اصحاب المدرار ان کا لقب کیا تھا اصحاب المدرار برسنے والا بادل مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد باب انی والے سے عرض کیا کہ حضرت مولانا حسین علی صاحب ترجمہ پڑھاتے ہیں آپ وہاں تشریف لے چلو ان کا ترجمہ سنو مولانا نے فرمایا میں میں نے چالیس مرتبہ جلالین پڑھائی ہے پچاس مرتبہ میں نے بیضاوی پڑھائی ہے مجھے جلالین بیضاوی یاد ہے مجھے ترجمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے سمجھا سر خیر ادھر ادھر کر کے باتیں شاتیں کر کے لے گئے مولانا رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی مولانا حسین علی صاحب سے تو مولانا نے فرمایا اللہ راضی ہوگی جلالین پڑھنے سے جلالین آتی ہے قرآن نہیں آتا بیضاوی پڑھنے سے بیضاوی آتی ہے قرآن قرآن آتا ہے قرآن کے ترجمے پڑھنے سے بات ہے سنجے <coughs> کرو مانا تجریم فاتحہ بہتی ہیں نیچے ان بہتی ہوں گی نیچے ان باغات کے و نہریں اور دریا کل مارو دیکھو بس دونوں سمجھا سی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لذت بڑھانے کے لیے یہ کر دیا کہ جب بھی ان کو پھل ملے گا وہ ملتا جلتا پہلے جو کھائیں گے دوسرا پھل بھی اس کے مشابہ شکل کے اندر یارو یہی تو وہ ہے جو ابھی پہلے کھایا ہے تو غلمان کہیں گے اگر کھاؤ تو صحیح سمجھا سی کھائیں گے تو وہ مزہ ہی اور ہوگا سمجھا سی کلا مارو دیکھو جب بھی دیے جائیں گے رو دیکھو کا مانا اوکو کر رہا ہوں وہ آگے رس کھڑا ہے اس لیے جب بھی دیے جائیں گے منہا ان ثمرات سے جنات سے من منسمارتن کوئی پھل رزقن کھانے کے لیے رزقن کھانے کے لیے جب بھی دیے جائیں گے ان جنات سے من سمارتن کوئی پھل کھانے کے لیے کالو گے ہر بار ہے ہر بار کہیں گے ہاد الدی روزے یہی تو وہ پھل ہے جو دیے گئے تھے ہم یہاں بھی روزے پناہ مانا کیا کریں گے دیے گئے تھے ہم یہی وہ پھل ہے جو دیے گئے ہم من قبل اس سے پہلے میں یہی تو کھایا ہے اب جی؟ من قبل اس سے پہلے من قبل سے کیا مراد ہے من قبل کے اندر دو قول ہیں کتنی قول ہیں ایک قول یہ ہے من قبل سے مراد اے فل جنت اب سے پہلے یعنی ابھی جنت کے اندر ہم جو دیے گئے من قبل سے مراد آئے گل جنت کے اندر یعنی ابھی کھانے سے پہلی مرتبہ جو ہمیں ملا تھا تو مادی قریب کے اندر جنت کے اندر وہ یہی تھا اور دوسرا قول یہ کہ من قبل سے مراد دنیا ہے میت دنیا میں بھی ہم یہی کھاتے رہے پھر جنت میں آ کر وہی دال ہے جی، وہی آلو ہے سمجھا نا جی؟ تو من قبل سے مراد کیا ہے دنیا مراد ہے یہ یہ لکھا ہے آپ کے بات من قبل قبل پر ہے فل جنت از جلال لکھا ہے نا اور دوسرا قول کون سا ہے اے فی دنیا اے دنیا دنیا کا ذکر ہے اور حضرت ابن عباس ابن مسعود اور کچھ لوگ صحابہ کے بعد تابعین رضی اللہ تعالیٰ ہم نے یہی اختیار کیا ہے سمجھ رہے ہو من قبل اس سے پہلے یعنی دنیا کے اندر وہ اتو بہی متشاد اور باقی دیے جائیں گے وہ پھل ملتا جلتا اللہ فرماتے بات ہی صحیح ہے ان کو جو پھل دیں گے ہم وہ متشابہ ہوگا ملتا جلتا ہوگا وہ اتو گی اور دیے جائیں گے وہ پھل دونوں بار کا چل ہے دونوں بار کا پھل متشابہ ملتا جلتا لیکن کس میں رنگ میں نہ مزہ میں رنگ میں حضرت میں مثال کروں اگر آپ نے کبھی انگور نہیں کھائے اور نہ دیکھے نہ کھائے ہوں اور نہ تو آپ کو کوئی آدمی انگور لا کر دے دے جیسے بھی لا کر دے تم سمجھو گے شاید یہ عمدہ انگور ہے ایسے نہیں کسی نے دیکھا جو نہیں آج تک نہ دیکھا نہ کھایا تو وہ کھٹے یا ہلکے یا جیسے بھی ہوں گے آپ سمجھو گے شاید سب سے عمدہ خود انگور جمع دیں گے لیکن اگر آپ ماشاءاللہ کھا کھا کے ماہر بنے ہوئے ہو کہ اتنی اقسام ہوتے ہیں یہ نام ہے فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے جی تو آپ کے پاس جب لائے جائیں گے تو آپ کو امتیاز ہوگا کہ یہ عمدہ ہے اور یہ غیر عمدہ ہے ایسے ہے نا تو یہ بھی ایک قسم کا تلزم ہے کہ وہ دنیا میں انگور کھاتے رہے جنت میں بھی کھاتے رہے اب جب دیں گے تو شکل پہلے والوں کی ہوگی تو وہ کہیں گے بابا یہ تو ہم نے پہلے کھائے ہیں دنیا میں بھی کھائے ابھی جنت میں بھی کھائے تو پھر جب کھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ مزے کا کتنی فرق ہے یہ بھی ایک طرح کا تلفظ ہے اور باقی دیے جائیں گے وہ دن بار کا پھل متشابہن ملتا جلتا رنگ میں نہ مزہ میں ولہم فی ادوا جم اور واسطے ان جنت کے اللہ دین آ منو کے لیے بیچ ان جنات کے بیویاں ہوں گی ادواج ان بیویاں ہوں گی منل وغیرہ منل الحور وغیرہ لالن پورے بھی ہوں گی جو جنت میں ملیں گی اور ان کے علاوہ دنیا والی ادواج جو مومن ہوں گی اور نکاح میں مریں گی وہ بھی ملیں گی سمجھا گیم وہ پہاڑا تم پاپ کی ہوئی حضرت <coughs> دنیا کی عورتوں کے اندر دو طرح کے عیب ہیں کتنی عیب ہیں ایک حصی اور ایک باطنی کہو مانوی کہو حصی عیب تو یہ ہے کہ حیض ہے نفاف ہے بلغم ہے تھوک ہے وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں ہیں یا شکل صحیح نہیں ہے یا بیماری ہے یا معذوری ہے یہ حصی علوبات ہے اور باطنی عیوبات عورتوں کے اندر زد بازی کرنا یا خیانت کرنا یا مردوں سے جھگڑنا یا وغیرہ وغیرہ یہ عیب ہے متحرہ کا لفظ جو ہے یہ دونوں کو شامل ہے کہ وہ عورتیں پاک کی ہوئی ہوں گی سمجھا ہر طرح کے زہری اور باطنی ہر طرح کے عیوب ہے متحرہ تو ان پر لکھا ہے پاک کی ہوئی کل ما یوشین ہوں انکل ماں ہن ہر وہ چیز جو ان کو عیب لگائے گی شانہ ہاں، <clears throat> پر ہر وہ چیز جو ان کو عیب لگائے گی ادرو المانی لکھا ہے کرو مانا پاپ کی ہوئی زہری بات نہیں ہر طرح کی بیماریوں سے فیحا بس چہاروں یعنی اصل بس یہ ہے اور وہ لوگ بیچ جو جنت کے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے یہ ایک شبہ ہوتا تھا توحید پر یا جو سو بدو پر کہ یہ دعویٰ ہم نہیں مانتے اس لیے کہ یہ قرآن نبی علیہ السلام کا اپنا بنا ہوا ہے خدا کا منزل نہیں ہے اگر منزل من اللہ ہوتا تو یک بار بھی آتا تھوڑا تھوڑا نہ آتا اللہ نے جواب دے دیا کہ بابا اگر یہ شبہ ہے تو اس کا ایک ہی حال ہے کہ تم بھی بنا کر لے آؤ سمجھے یہ بات ختم ہو گیا اب ان اللہ علیہ سے اور شبوں کا جواب ہے دوسرا شبہ ان کو توحید پر ہوتا تھا یا سو پر میری طرف دیکھو وہ کہتے ہم اس دعوے کو تسلیم نہیں کرتے کیوں اس لیے کہ اگر یہ کلام خدا کا کلام ہوتا تو اس کے اندر بزرگوں کی توہین نہ ہوتی بزرگ نبیوں کی اس کلام کے اندر اس کتاب کے اندر تو بزرگوں کی توہین ہے کہ کبھی ان کو مچھر کے ساتھ مثال دی جاتی ہے کبھی مکڑی کی مثال دی جاتی ہے کبھی مکھی کی مثال دی جاتی ہے لئی اخلوق زبابان والا وجتما اولا جی کمسل ان کبوت بیتا تو کبھی مثال مکھی کی کبھی مثال مکڑی کی یہ تو توہین ہے بزرگوں کی اللہ اپنے بزرگوں کی کبھی توہین نہیں کرتا معلوم ہوا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مفترا ہے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے خدا کا نازل کردہ نہیں ہے اللہ نے اس شبوں کا جواب دیا کہ میاں بات یہ ہے کہ مثال کا مقصد توہین کرنا نہیں مثال کا مقصد ہے ممثل لہو کو واضح کرنا کیا کرنا ممثل لہو کو واضح کرنا مسئلہ توحید اور شرک کو واضح کرنے کے لیے میں نے مثال دی ہے اور یہ مثالیں دینا میں کبھی بس نہیں کروں گا یہ میں مثالیں دیتا رہوں گا سمجھ رہے ہو کرو مانا ان اللہ لا بے شک اللہ پاک نہیں شرماتا اس بات سے کہ بیان کرے ماسلم کوئی مثال لا جی کا معنی تو آپ کو آتا ہے حیا نہیں کرتا من ہی شرماتا سمجھا نا تھی کسی کرا یا ہوں غیر المغضوب پر کہ افعال قلوب کی نسبت جب اللہ کی طرف کی جائے تو ان کے مبادی مراد نہیں ہوتے بلکہ بلکہ غایات مراد ہوتی ہیں تو لا یستاجی حیا سے ہے حیا کس کو کہتے ہیں حیا کہتے ہیں <clears throat> وہ ایک صفت ہے جو انسان پر تاری ہوتی ہے القعباد النق انلکبی ہے انقباض النفس سے نفس کا کسی کبھی اور گندے کام سے منقبض ہو جانا و ترک ہو اور اس کو چھوڑ دینا نفس کا منقبض ہو جانا کسی گندے کام سے اور پھر اس گندے کام کو چھوڑ دینا اس کو کیا کہتے ہیں حیا تو حیا کا جو مبدا ہے ان کے بعد نفس سے کبھی وہ مراد نہیں اور اگلا جو غایت ہے ترک ہو وہ یہاں مراد ان اللہ لا تحجی کا معنی بہت سارے علماء نے کیا ہے ان اللہ یترو کو کیا مانا کیا ہے ان اللہ یترو کو اللہ ترک نہیں کرے گا اللہ چھوڑے گا نہیں اس بات کو یہ بھی معنی موضوع ہے بے شک اللہ نہیں چھوڑے گا اس بات کو کہ بیان کرے کوئی مثال مثال بیان کرنا اللہ ترک نہیں کرے گا چھوڑے گا نہیں بلکہ ضرور بیان کرے گا اور پہلا مانا وہ بھی صحیح ہے کہ بے شک اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ بیان کرے مسلم کوئی مثال مثلا موسوم ہے ما اس کی صفت ہے جو نکارت بڑھانے کے لیے آئی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ نکارت بڑھ گئی ہے کوئی مثال بعودتن بدل ہے خواب و مچھر کی ہوگے کس کی ہوگے او فما فو کہا پس وہ چیز جو اوپر ہے اس بہوزا اور مچھر کے بہوزا تن پر چل کا ہے نمبر اول حقیر لکھا ہے نہیں لکھا نمبر اول اور فما فو کہا پر لکھا ہے احقر چل گا ہے احقر سمجھا تھی میں تو دیکھو تھی فما فو کہا سے کیا مراد ہے وہ چیز جو اوپر ہے مچھر اور مفسرین کرام کا یہ ہے کہ وہ چیز جو مچھر کے اوپر ہے یعنی مچھر سے بڑی ہے جسم کے اندر جسم کے اندر مچھر سے کیا ہے جس طرح مکھی ہے مکڑی ہے ہاتھی ہے سمجھا یہ گائے بھینس وغیرہ یہ جانور جو مچھر سے بڑے ہیں سنا فو ہے آپ کو بات کہیں اے فل وہ ہاشیے پر لکھا ہے اور لکیر لگی ہے اور ہاشے پر ساتھ لکھا ہے لکیر ہے لکیر لگی ساتھ ہاشے پر ایسے ایسے جسے کے اندر چونکہ لے اضاف و فو خل قلعہ ہے سب سے کمزور تو یہی مچھر ہے اس سے چھوٹی تو مخلوق ہی کوئی نہیں ہے اللہ کی اس لیے اس سے اوپر جو چیز ہے جسے کے اندر اوپر ہے کچھ سمجھ آیا اچھا میری طرف دیکھو لیکن راجہ کال دوسرا ہے کہ فوقہا کے اندر فوقیت حکارت میں مراد ہے کس میں مراد ہے مچھر یا جو چیز مچھر سے بھی زیادہ حقیر ہے مچھر یا جو چیز مچھر سے ہاں مچھر کے اوپر ہے اوپر ہے کس بات کے اندر حکارت کے اندر وہ مچھر سے اوپر کون سی چیز ہے وہ مچھر کا پر ہے کیا ہے حدیث میں آیا ہے نا نبی علیہ السلاط و تسلیم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا مجھے جناح بہ مچھر کے پر کے برابر تیاری ہوتی تو میں کسی کافر کو دنیا ایک گھوٹ بھی نہ دیتا سمجھ رہے ہو تو مثال آ گئی نا مچھر کے پر کی فما فوق آپ کے اندر فوقیت سے مراد ہے اے فل حکار اس لیے بہزن پر لکھا ہے حقیر اور فوق پر کیا لکھا ہے سمجھ رہے ہو نا تھی خیال کرو مچھر فما فو کا پس وہ چیز اوپر ہے اس مچھر کے کس بات کے اندر ایک عورت کے اندر کی جی؟ بیوی مر گئی اور یہ ہوا کرو مانا فم اللہ جواب بیت بار فائدہ جواب آپ ہوا پس اے پر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا وہ تو جانتے ہیں کہ اللہ الحق ہو بے شک یہ مثال حق ہے الحق کا معنی تھانوی صاحب رحمیہ نے کیا ہے بڑے موقع کی ہے کیا معنی کیا ہے بڑے موقع کی مثال ہے مثال موقع کی معنی جس مثال کا موقع ہوئے دینے کا جو بالکل ممثل ہو کے مطابق ہوئے وہ مثال پیش کی جائے موقع کی ہے میں رب ہم ان کے رب کی طرف سے ہے موقع کی ہے اور ان کے رب کی طرف سے آئے وہ امل لدینہ کا اور ہے پر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پر وہ کہیں گے ماضا اراد اللہ ہو بحاظہ مسالہ کیا کچھ ارادہ کیا اللہ پاک نے ساتھ حقیر چیز کے مثال دینے کا اللہ نے حقیر چیز کے ساتھ مثال دینے کا کیا ارادہ فرمایا ہے وہ سمجھو بات کیا کچھ ارادہ کیا اللہ نے ساتھ ایک حقیر چیز کے ماسالن مثال دینے کا جو و بہی کثیرہ جواب ماضا جواب ہاں، پالو گمراہ کرتا ہے اللہ اس مثال کے ساتھ بہتوں کو اور ہدایت کرتا ہے ساتھ اس کے بہتوں کو زبردست اعتراض ہے جو بہی کثیر ان پر کہ اللہ کہتے ہیں میں اس مثال کے ذریعے قرآن کے ذریعے بہتوں کو گمراہ کرتا ہوں مثال ہدایت کے لیے بیان کی گئی ہے قرآن والی یا گمراہ کرنے کے لیے قرآن ہدایت کے لیے آیا یا گمراہ کرنے کے لیے آیا پھر اللہ فرماتے جو دل و بہی کثیرن میں بہتوں کو گمراہ کرتا ہوں سمجھ رہے ہو میری طرف دیکھو جواب عرض کرتا ہوں جواب یہ ہے کہ فائل دو قسم ہے کتنی قسم ہے ایک سائل تو وہ ہوتا ہے جو سوال کرتا ہے اور اس کا مقصد سوال سمجھنا ہوتا ہے کیا مقصد ہوتا ہے لیکن بعض فائل ہوتے ہیں جو سوال کرتے ہیں صرف زد بازی کے لیے کس کے لیے تو ان کو جواب ان کے مزاج کے مطابق دیا جاتا ہے سمجھ رہے ہو نا مثال کے طور پر یہ دو لکڑیاں میرے پاس رکھی ہیں نا جی۔ اب یہ لکڑی رکھی ہے پرانے پاک کے اوپر رکھتے ہیں جب ہوا آتی ہے برق نہ الٹے ادھر ادھر نہ ہونے اب کوئی تم میں سے آگیا پوچھتا ہے جناب یہ لکڑی کیوں رکھی ہے میں کہتا ہوں جناب یہ پرانے پاک پر استعمال ہوتی ہے یہاں رکھتے ہیں تاکہ برف ادھر ادھر نہ ہونے تھوڑی دیر بعد کہتے جناب یہ لکڑی کیوں رکھی ہے جی یہ اس مقصد کے لیے رکھی ہے تھوڑی دیر بعد پھر سوال کرتے جناب یہ لکڑی کیوں رکھی ہے تو میں کہتا ہوں تیرے سر پر مارنے کے لیے رکھی ہے ہاں جی ہوتا ہے نا کیوں اس لیے کہ وہ سائل سمجھنا نہیں چاہتا وہ ضد کر رہا ہے فائل جو سمجھنے کے لیے آتا ہے اس کے سوال کا جواب دیا جاتا ہے اچھی طرح اور اس کو سمجھایا جاتا ہے پیچھے تم پا رہے ہو کہ وہ بار بار کہتے قیامت کب ہے قیامت کب ہے حضرت کہتے بابا مجھے علم نہیں ہے اللہ ہی کو پتا ہے کہ کب آئے گی مجھے اللہ نے فرمایا کہ تو ڈرا دے میں ڈرا رہا ہوں کہ مان لو ورنہ قیامت کے دن تم عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے لیکن جب انہوں نے بار بار سمجھانے کے باوجود نہ مانا تو اللہ نے جواب دیا یوم ہم النارے جو تنون میاں قیامت اس دن آئے گی جس دن تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا پا ہو جب جواب پھر گزر آیا ہے یہاں بھی ایسے ہے کہ اللہ نے فرمایا میں مثال دیتا ہوں میں مثال دینے کا مقصد محمد صلی اللہ کو واضح کرنا ہے لیکن وہ چپ نہیں کرتے بار بار وہ کہتے مادا اراد اللہ ہو بہادا مادا اراد اللہ ہو بہادا مادا اراد اللہ ہو بہادا اللہ کا کیا ارادہ ہے اللہ نے فرمایا پر یہ ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کے لیے سمجھے نا بات اس لیے و بہی کے نیچے لکھا ہے یہ جواب ان کے بار بار سوال کی وجہ سے ہے یہ جواب ان کے بار بار سوال کی وجہ سے ہے ورنہ انزال لطف کیر ہے لا لطف ل تذکیر ہے لال تذکیر گمراہ کرنے کے لیے نہیں قرآن تو نصیحت کرنے کے لیے آیا ہے اور ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ بہت ہوتے اور نہیں گمراہ کرتا ساتھ اس کے مگر الفاظ تینا جو نکلنے والے ہیں حد انسانیت سے نکلنے والے ہیں حد انسانیت سے ان کو گمراہ کرتا ہے حضرت فسک جو ہے فسک کس کو کہتے ہیں فسک کا منع ہوتا ہے خروج کیا مانا ہے نکل نکل جانا اور فاسقین جو یہاں ہے یہاں مراد الخار جینا حدود المان ہے الخار جینا حدود ایمان ہے سمجھا الفاصین مگر نکلنے والے حد انسانیت سے الذين ينقضون عهد الله الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما به حضرت ناقبل میں فاسقین کا لفظ آیا تھا نا اب فاسقین کی اللہ پاک علامات اور صفات بیان فرما رہے ہیں اللہ دین جن خود کے نیچے گئے علامت اول فاسقین نہیں لکھا میرے طرف دیکھو میں سمجھا بات روحانی اصلاح کے لیے تین قوتوں کی ضرورت ہے روح کی اصلاح کے لیے کتنی قوتوں کی ضرورت ہے تین قوت فطریہ قوت عقلیہ اور قوت ایمانیہ قوت فطریہ قوت عقلیہ اور قوت انسان کی جو اللہ نے فطرت میں قوت رکھی ہے فطرت اللہ ہلتی فطر اللہ صالحہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت وہ بھی ہونی چاہیے نمبر دو انسان کا عقل بھی ہونا چاہیے صحیح اور نمبر تین انسان کا ایمان بھی صحیح ہونا چاہیے تب تو انسان کا روح جو ہے وہ طاقت حاصل کرتا ہے یہ لوگ جو ہیں جن کو اللہ گمراہ کر رہا ہے ان کے اندر تینوں قوتیں نہیں ہیں نہ قوت فطریہ ہے نہ عقلیہ ہے نہ ایمانیہ ہے اب اللہ دینا جن کو زون آج اللہ کا نچل کا قوت ایمانی گم ہے قوت ایمانی اللہ دین کو وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدوں کو بعد ان کے پکا کرنے کے وعدے پکے کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں کیا مطلب ہے اللہ سے اللہ کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے توڑ دیتے ہیں معاہدے سے کیا مراد ہے کون سا معاہدہ ہے پھر طرف دیکھو بات سمجھ لو ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد معاہدہ الف تو بے رب والا ہے کون سا معاہدہ ہے او اللہ نے اروا کو پیدا کیا تھا الگ تو برب تم برب گم کالو بلا سب نے اعتراف کیا تھا اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا یہاں وہی وعدہ مراد ہے وہی وعدہ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے وہی وعدہ چاہے فطرت میں موجود ہے اللہ پاک نے رکھ دیا ہر انسان کو دوسرا کون دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ پاک نے جہان کے اندر اپنی قدرت اور وحدانیت کے دلائل قائم کر دیے یہ درخت یہ چاند سورج ستارے آسمان زمین دریا سمندر پہاڑ یہ ساری چیزیں اللہ کی وحدانیت اور قدرت کے دلائل ہیں انسان کو اللہ نے عقل ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ اور میری قدرت اور وحدانیت کو سمجھ لے سمجھ لو تو گویا کہ اللہ نے انسان سے وعدہ لیا ہے اللہ نے جو یہ دلائل قائم کر دی اور انسان کو عقل و فہم بھی عطا فرما دیا سمجھنے کے لیے تو گویا اللہ نے انسان سے کیا لے لیا ہے وعدہ لے لیا ہے یہ وحدہ مراد ہے بات سمجھیے جی تیسرا قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں قرآن پاک سمیت ساری کتابوں کے اندر جو اللہ نے احکامات نازل فرمائے عوامر اور نواحی جن کے کرنے کا حکم دیا اور نہ کرنے کا حکم دیا یہ سارے اللہ کے معاہدے ہیں اللہ کی کیا یہ سارے جو احکامات اللہ نے نازل فرمائے اور بندے بندے کو تبلیغ فرمائی انبیاء بھیجے تو گویا کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا کر لیا ہے معاہدہ کر لیا ہے تین قول ہیں آدھے تو والا قول لے لو تو وہ بے غبار ہے وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے معاہدے کو بعد اس کے پکا کر گے بکتا ہوں ما امر اللہ ہو بہی ایالا وقت یعنی قوت فطریہ نہیں ہے قوت اور کاٹتے ہیں ان چیزوں کو جو حکم کیا اللہ نے ساتھ ان چیزوں کے یعنی یہ کہ ان کو جوڑا جائے بہی فالا ہی زمین سے بدل بن رہا ہے سمجھا اور کاٹتے ہیں ان چیزوں کو جو حکم کیا اللہ پاک نے خاص ان کے جانی جے کے جوڑا جائے کیا مطلب ہے جب قوم نما امر اللہ یہ کہ ایک سے مراد قطع رحمی ہے کیا مراد ہے رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں سمجھا وہ ادا نہ کیے جائیں اور ان کے ساتھ تعلق توڑ لیا جائے نہ جائز طور پر دلا بجا تو وہ یہاں یہی مراد ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ لوگ اس رشتہ داری کو توڑ رہے ہیں سمجھ رہے ہو ایک قول یہ ہے دوسرا جامع قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہر وہ کام ہے جس کے ساتھ انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق جڑتا ہے کیا سن رہے ہو ہر وہ کام ہر وہ قول ہر وہ عمل جس کے ذریعے انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے اور جڑتا ہے وہ لوگ وہ کام نہیں کرتے وہ کام یعنی اللہ کے ساتھ وہ اپنا تعلق نہیں جوڑتے اللہ پاک سے اپنا تعلق توڑ رہے ہیں یہاں وہ سارا کچھ ہے سمجھ رہے ہو کیا بلا ہو گئی ہے پتا نہیں دماغ میں تمہارے کھڑا ہے کہ وہاں جانا ہے وہ کام کرنا ہے جی؟ یہی سوچ رہے توجہ کرو نا ہر وہ کام جس کے ذریعے انسان کا اور اللہ کا آپس میں کیا ہوتا ہے تعلق پیدا ہوتا ہے اور تعلق جڑتا ہے وہ لوگ وہ کام نہیں کرتے تو گویا اللہ کے ساتھ اپنا تعلق توڑ رہے کیا کر رہے ہیں مثلا نماز کے ذریعے اللہ کا اور بندے کا تعلق جڑتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتے اور تعلق توڑ رہے روزے کے ذریعے تعلق جڑتا ہے وہ روزہ نہیں رکھتے اللہ کے ساتھ تعلق توڑ رہے ہیں جی توحید کے ذریعے اللہ کے ساتھ تعلق جڑتا ہے توحید قبول نہیں کرتے شرک کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ تعلق توڑ رہے ہیں ایمان کے ذریعے اللہ کے ساتھ تعلق جڑتا ہے وہ ایمان قبول نہیں کرتے الٹا کفر کرتے ہیں اور تعلق کو توڑ رہے ہیں وہ جب تعاون امر اللہ ہو گئی اور قطع کرتے ہیں کاٹتے ہیں ان چیزوں کو جو حکم کیا اللہ پاک نے ساتھ ان چیزوں کے یعنی یہ کہ ان کو جوڑا جائے بجو سے دوں نسل اردے قوت عقلی بھی نہیں آئے اور فساد میں چاہتے ہیں زمین میں فساد سے مراد کیا ہے فساد سے مراد لوگوں کو نبی علیہ السلام کی طرف جانے سے روکنا نبی علیہ السلام پر ایمان لانے سے روکنا نبی علیہ السلام اور تسلیم کے عیوب نکالنا صحابہ کے عیوب نکالنا اور یہودیوں کا یہی کام تھا تاکہ لوگ متنفر ہوئے فساد پیدا ہوئے ایمان نہ آگے شرک و کفر رہے دنیا کے اندر اور فساد مچاتے ہیں زمین میں بلا سمرائے فخ یعنی خسارہ دارین سمرہ صرف یعنی خسارہ دارین یہ لوگ ہوئی ہیں پورے برباد خاصرون پر پورے لکھا ہے یہ لوگ ہوئی ہیں پورے برباد کے نیچے لکھا ہے تو تم دلیل پودی اپنی مسئلہ میں بھی یہ تفصیل گزر آئی ہے اور پیچھے حامی سیدہ میں بھی یہ بات پڑھی تھی کہ جو انسان شرک کرتا ہے اور اللہ کی توحید کا انکار کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میری ذات کا منکر ہے جو توحید کا منکر ہے وہ خدا کی ذات کا ہی منکر ہے یہ ایک مخصوص تبصرہ ہے قرآن پاک اب کیسا تک فرون کے نیچے لکھا نا تو کما دلیل تو ہی رکھ لی کیسے تک فرون بلّہ کن تم اموات کیسے انکار کرتے ہو تم اللہ پاک کی توحید کا یہ توحید اللہ لکھا ہے نیچے اللہ کی توحید کا ہے وہ کن تم اموات حالانکہ تھے تم مردے بے جان پہلے تم بے جان تھے مردے تھے بے جان تھے فاحیا کم پر زندہ فرمایا تم نے تم مجھے عید کم پھر مارے گا تمہیں تم مجھے کم پھر زندہ کرے گا تمہیں تم میں ترجعون اس کے بعد طرف اللہ کے واپس کیے جاؤ گے حساب و کتاب کے لیے احیا کم پر لکھا کن تم امواد بلکہ تصروں سے انفوں سے سمجھ لو بات سورہ حامی مومن کے اندر آیا تھا ربنا امت نسنا و تین کا رکھنا بنا تھا پوری جمن کبھی وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ ہر انسان کے دو موتیں اور دو حیاتیاں جو آتی ہیں وہ کون کون سی ہیں پہلی موت آدم والی اور انسان پیدا ہونے سے پہلے معدوم ہوتا ہے اس کو موت سے تعبیر کیا گیا اور دوسری موت جو انسان پر دنیا میں وارد ہوتی ہے دنیا میں جب زندگی پوری ہوتی ہے اور انسان مر جاتا ہے یہ دوسری موت ہے اور پہلی زندگی سے مراد یہ دنیا والی زندگی ہے دنیا کے اندر انسان زندہ ہے اور دوسری زندگی سے مراد آخرت والی زندگی ہے جب دوبارہ سور میں پھونکا دیا جائے گا اور سارا جہان زندہ ہوگا یہ دو موتیں ہیں اور یہ دو حیاتیاں ہیں اور میں نے عرض کیا تھا وہاں کی حضرت سے یہ جناب عبداللہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما صحابی رسول مفسر قرآن ہیں دونوں دونوں نے یہی تشریح فرمائی ہے اس آیت کی تو یہاں بھی وہی دو موتیں اور وہی دو حیاتیاں مراد ہیں ہم بات ہم کے نیچے اس لیے لکھایا ہے بے جان کہ تم بے جان تھے سمجھا اس کے بعد زندہ فرمایا پھر مارے گا پھر زندہ کرے گا پھر اس کی طرف دربار میں پیش ہو بات ہے یا فائدہ علمی عرض کر دوں کہ اندر دیکھو کن تم امواتن سہیا کم یہاں فا ہے سا کم اس کے بعد جمی تو کم سے پہلے سما ہے یوہی کم سے پہلے سما ہے الہ تو جون سے پہلے بھی کیا ہے سما ہے اس کی کیا وجہ سے پہلی جگہ پر فا ہے اور باقی تین جگہوں پر جو ہے سما ہے اس کی کیا وجہ ہے سمجھ لو بات وجہ یہ ہے کہ پہلی موت اور پہلے احیاء کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے پہلی موت کے درمیان اور احیاء اول کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے انسان مردہ ہوتا ہے اللہ پاک اس میں روح ڈالتا ہے اور وہ زندہ ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں روح پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر تو موت اور احیاء اول یہ ایک دوسرے کے ساتھ چاہے متصل ہیں اور سادی کے اتصال پر دلالت کرتی ہے مال وصل پر اس لیے وہاں سال آیا گیا ہے سمجھ نہیں بات لیکن جب انسان زندہ ہو گیا تو پھر زندہ رہا رہا رہا ستر سال سو سال پچاس سال ساٹھ سال زندہ رہا پھر اس کے اوپر کیا آتی ہے دوبارہ موت آتی ہے تو موت فانی اور احجائے اول کے درمیان کافی سارا کیا ہوتا ہے فاصلہ ہوتا ہے نہیں احیاء اول کب ہوتا ہے جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور روح پڑتی ہے نا انسان کے اندر تو وہ احیاء اول ہو گیا پھر اس کے بعد بندہ زندہ رہا رہا رہا جب زندگی مکمل ہوئی تو پھر انسان مرا تو احیاء اول اور موت ثانی کے درمیان میں فاصلہ ہے اس لیے وہاں سما لایا ہے سما جو بھی کیا لایا ہے پھر اس کے بعد جب انسان مرتا ہے انسان دنیا سے تو مرنے کے بعد جب وہ قیامت قائم ہوگی دوبارہ ساری دنیا زندہ ہوگی تو احیاء خانی اور اماطاط خانی کے درمیان موت خانی نہیں کہہ رہا اماطت خانی اور احیاء خانی کے درمیان فاصلہ ہے کافی سارا اس لیے فرمایا جو مجھے سمجھ رہے ہو مثال دے رہا ہوں میں آج ایک انسان مرا ہے اللہ نے اس کو مار دیا ہے ثم جمی تو کم ہو گیا عمارت ثانیہ ہو گئی اب پتہ نہیں کیا مت کو دنیا کو فان فنا ہونے کو کتنی ہزار سال رہتے ہیں فنا ہوگی پھر اس کے بعد فنا ہوئی رہے گی پتہ نہیں کتنا عرصہ گزرے گا اس کے بعد دوبارہ اللہ زندہ کرے گا تو آج کے درمیان اور دوبارہ زندہ ہونے کے درمیان فاصلہ ہے نہیں ہے تو احیاء ثانی فانی اور عمارت فانی کے درمیان کیا ہے فاصلہ ہے اس لیے وہاں چلایا سما لایا سما جو سمجھ رہے ہو اچھا پھر جب انسان دوبارہ زندہ ہوں گے پھر میدان معاشر میں پریشانی ہوگی پھرتے رہیں گے بھاگتے دوڑتے کرتے کراتے عرصہ بعد پھر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ بھیجیں گے حضرت نو علیہ السلام کے بعد وہ بھیجیں گے حضرت ابنیم علیہ السلام کے بعد وہ بھیجیں گے نیسا علیہ السلام کے بعد وہ بھیجیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر وہ بھیجیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ اللہ کے دربار میں تشریف لے جائیں گے اجازت لیں گے پھر حساب و کتاب شروع ہوگا اور بندے پیش ہوں گے اللہ کے دربار کے اندر تو ثانی سمجھ لو ثانی اور اللہ کے دربار کے اندر پیش ہونے کے درمیان بھی وقفہ ہوگا کافی سارا اس لیے فرمایا سما الہ تو جاؤ گے کیا فرمایا یہاں بھی سما اس لیے لایا گیا کہ ثانی اور رجوع اللہ کے درمیان بھی کیا ہوگا وقفہ ہوگا فاصلہ ہوگا اچھا خاصا اس لیے وہاں تراخی ہوگی اور اس لیے سما لایا گیا ہے تو سمجھ آئے کہ اولا اور احجائے اول کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں اس لیے وہاں کیا لایا سال آیا اور پھر احجائے اول کے بعد کے درمیان اور اماطت ثانی کے درمیان فاصلہ ہے اس لیے شما لایا امارت ثانی اور احجائے ثانی کے درمیان بھی فاصلہ ہے اس لیے احجائے ثانی اور رجوع اللہ کے درمیان بھی فاصلہ ہے اس لیے وہاں بھی کیا لایا سما لایا ہے سمجھ آیا اب جو میں نے تقریر عرض کی ہے اس سے ایک اور اسٹال تک وہ حل ہو گیا اللہ <clears throat> سنو بات ایک اور اشکال بھی حل ہو گیا وہ اشکال کیا ہے جی اشکال یہ ہے کہ سما یوہ جی کم جو فرما دیا کہ میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا تو بس دوبارہ جب زندہ ہوگا اللہ کے دربار میں پیش ہو گیا سما جہ ہے ترجاؤن کہنے کا کیا مطلب ہے سمجھ رہے ہو جب دوبارہ زندہ ہو گیا بندہ تم جو کم دوبارہ زندہ ہو گیا تو اللہ کے دربار میں پیش ہو گیا دوبارہ زندہ ہونا ہی اس لیے کہ اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے تو سما جو ہے تو جو ان کو کہا گیا تو جواب آ گیا کہ دوبارہ زندہ ہونا اور چیز ہے اللہ کے دربار میں پیش ہونا اور چیز ہے دوبارہ زندہ ہونے کے بعد بھی انسان میدان معاشر میں اچھا اعتراض پریشان رہے گا تکلیفیں رہیں گی پریشانیاں رہیں گی اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے عرصہ بعد اللہ کے دربار میں انسان حساب کے لیے پیش ہوگا اس لیے سما لے ہے تو جو ان کو الگ ذکر کیا گیا ہے تو سمجھ آیا ہے خیال کرنا ورنہ بعض لوگ ایسے جاہرانہ طور پر اعتراض کر دیتے ہیں کہ سما جو حجی کو مجھ کے اندر قبر والی زندگی مراد ہے کیوں بھائی وہ کہتے ہیں دوسری زندگی تو سما مل گئے تو جاؤں سے سمجھی جا رہی ہے حالانکہ سما مل گئے تو جاؤں کا زندگی حیات کے ساتھ موت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے دوبارہ زندہ ہونے کے بعد عرصہ دراز میدان معاشر میں بندے پریشان رہیں گے پھر سفارش ہوتی ہوتی آخر حضرت تک پہنچے گی پھر حضرت اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے اور حدیث میں آیا ہے کہ کئی ہفتے کئی ہفتے نبی علیہ السلام اللہ کے دربار میں سجدے کی حالت میں رہیں گے کئی ہفتے سجدے کی حالت میں رہیں گے پھر اللہ اپنی تعریفیں علقا فرمائے گا حضرت وہ تعریفیں کریں گے پھر آپ کو سر اوپر اٹھانے کا حکم ہوگا اور آپ سفارش فرمائیں گے اور حساب و کتاب شروع ہوگا کئی ہفتے تو آپ سجدے میں رہیں گے سر اور اس سے پہلے پتہ نہیں کتنا زمانہ گزرے گا تو سما ہی رہے تو جو اور چیز ہے احاطے ثانی اور چیز ہے لكم ما في الارض جميعا وہ تصرف انفسی تھا یہ تصرف کیا ہے آفاقی کی ہے وہی وہ ذات پاک ہے جس نے پیدا فرمایا تمہارے نفے کے لیے خالق لکم کے لیے لکھا ہے اجل انتفا فدین بد دنیا فین دنیا اب کبیر ہے وہی وہ ذات پاک ہے جس نے پیدا فرمایا واسطے تمہارے نشے کے تمام وہ چیزیں جو زمینوں کے اندر ہیں دوسرا تصرف آ گیا اس کے بعد ارادہ فرمایا طرف آسمان کے بس بنایا انہیں سات آسمان بہوبہ بہ بے کلے تصرف علمی اور وہ اللہ ساتھ ہر چیز کے جاننے والا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں تمہارے اوپر جتنی دور آ رہے ہیں یا آئیں گے موت کے حیات کے وہ بھی سارے میں نے کر رہے ہیں یہ تصرف بھی میرے ہیں زمینوں کو پیدا کرنے کا تصرف بھی میرا ہے آسمانوں کو بنانے کا تصرف بھی میرا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا بھی میں ہوں تو یا اللہ سو بدو عبادت اور سجدے کے لئے بھی میں ہوں اور کوئی نہیں سمجھ رہے بات بس یہاں تک یا سو بدو ربکم آیا دعوی صورت کہ ساری مالی بدنی لسانی باتیں سیدھا منت پکار پھیرے کا مستحق صرف اللہ ہے اور پھر اس پر دو شبے آئے تھے ان کا جواب آیا اور پھر جو لوگ نہیں مانتے تھے ان کے لیے تخویف اور جو مانتے تھے ان کے لیے بشارت اور اس کے بعد تسیمہ یہاں تک بات ختم ہو گئی اب حضرت وحی قال اربوں کا لائیا کرتے تھے اور بات شروع ہو رہی ہے سنو مشرقی نے مکہ تین ہستیوں کی عبادت کیا کرتے تھے کتنی ہستیوں کی تین ہستیوں کی ملیکا کی عبادت کرتے تھے بار بار پڑھ رہے تفصیل کے ساتھ وہ کہتے تھے جو فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں فرشتے کیا ہیں اور وہ امبیائے کرام علیہ مسلمات و تسلیمات کی عبادت کرتے تھے نمبر دو جنات نمبر سوم جنات کی عبادت کیا کرتے تھے کتنی مخلوق کی تین ملیکا کی جنات کی اور انبیاء اولیاء کرام اب وحب قال ربو کا لل ملائے سے اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو ملائکہ اور فرشتوں کی عبادت کرتے ہو ان کو عالم الغیب حاجت روا سمجھتے ہو ملائکہ کا تو یہ حال ہے ان کو یہ بھی پتہ نہ چلا کہ آدم علیہ السلام کے اندر اللہ نے کیا خواص اور اس کے اندر کیا صفات رکھی ہیں جب ان کو آدم کا پتہ نہ چلا تو تمہارا کیا پتہ چلے گا ان کو بات سمجھیے ہے کی جو عبادت کرتے ہو ان کو عالم الغیب سمجھتے ہو اللہ نے ان سے پوچھا ان کو یہ بھی پتہ نہ چلا کہ آدم علیہ السلام کے اندر کیا صفات ہیں اس کی اولاد کے اندر کیا خوات ہوں گے اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو ان کو آدم علیہ السلام کے بارے میں نہیں پتہ چل جاتا جب آدم علیہ السلام کے بارے میں پتہ نہ چلا تو تمہارا حال وہ کس طرح جانیں گے جب حال نہیں جانتے تو عبادت کے لائق بھی نہیں ہے اس کے بعد آئے گا ملائے فطح جد العدم فتح جد اللہ ابلیس اللہ فرماتے ہیں تم جنات کی عبادت کرتے ہو جنات تو تمہارے اگلی دشمن ہیں یہی تو وہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو تمہارے باپ کو انہوں نے سجدہ ہی نہ کیا اللہ نے کہا بھی صحیح لیکن کہنے کے باوجود اس نے سجدہ نہ کیا اب تاخیر اولیا نہ ہی آمن دون وہ بے سر بدالا وہ تمہارے دشمن ہیں تم ان کو اپنے مشکل کچھ آدمی سمجھ رہے ہو اس کے بعد فرمایا بکلنا یا آدم اسکن انتباد جو کل امبیا کی تم عبادت کرتے ہو امبیا کے باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام ان کو تو یہ بھی پتا نہ چلا کہ یہ درخت کھانا ہے نہیں کھانا بھول گئے درخت کھا بیٹھے تو جب ایک انسان بھول کر درخت کھا بیٹھا تو وہ تمہاری مشکل کو صحیح کیا کرے گا بات سمجھ لیجیے یہ اس طرح جو ہے یہ بات مربوط ہے آخر تک اب کرو مانا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً تَتِمَّ دَلِيلَ تَوْحِيدِ عَقْلِي تَتِمَّ یہ دلیل توحید عقلی کا تتمہ ہے کہ تم ملائکہ کی عبادت کرتے ہو ملائکہ کو تو اتنا بھی علم نہ ہو سکا اور جب کہ فرمایا تیرے پروردگار نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ ملائکہ کے متعلق دو قول ہیں علماء کے کتنے قول ہیں ایک یہ ہے کہ اس سے مراد صرف زمین والے فرشتے ہیں کیونکہ فرشتوں سے خدمت لینی تھی تو زمین والے فرشتے مراد ہیں اور یہ تو سارے ملے کا مراد ہے زمین والے بھی اور آسمان والے بھی لکھا ہے نا آپ کے پاس نیچے صرف عرضی اندر بعد اور عرضی اور سماوی جو ہے وہ دونوں مراد ہے یہاں بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ نائب حضرت اللہ پاک نے کیوں فرمایا ملیکا سے کہ میں زمین کے اندر اپنا ایک نائب بناتا ہوں بعض لوگوں نے لکھ مارا ہے کہ اللہ پاک مشورہ کر رہا ہے کیا کر رہا ہے مشورہ کر رہا ہے ملیکا سے کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں تم مجھے اس مسئلے میں مشورہ دو لیکن یہ بات بالکل غلط ہے بلکہ قریب بکفر ہے کیا ہے ہاں کیونکہ مشورہ وہ لیا کرتا ہے جس کو خود کو انجام معلوم نہ ہو کسی کام کا نتیجہ معلوم نہ ہو تو وہ دوسرے سے مشورہ پوچھتا نہیں ہے مجھے بتاؤ کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب ہے اس کو تو ہر بات معلوم ہے ماضی حال مستقبل کی اس کو کیا ضرورت ہے کسی سے مشورہ کرنے کی تو سمجھ آیا ہے بھائی پھر چلو یہ بات نہیں ہے تو کیا بات ہے اللہ نے کیوں کہا اللہ نے اس لیے فرمایا کہ آدم کو بنانے کے بعد انہی ملائکہ کو معمور کرنا تھا اس کی خدمت پر ملائکہ کو مقرر کرنا تھا آدم علیہ السلام کی اولاد کی پر خدمت پر تو اللہ نے فرمایا کہ میں مخلوق بنا رہا ہوں اگر تمہیں کوئی شبہ ہو تمہیں کوئی اشکال ہو تو اب پیش کرو میں اس کا جواب دیتا ہوں اگر میں نے مخلوق کو بنا لیا اور تمہیں کہا کہ اس کی خدمت کرو اور تم نے کوئی اعتراض کیا تو پھر تم مارے جاؤ کیا ہو جاؤ گے تو ایسا ہے نا جی استاد کہتا ہے طالب علم کو کہ میں یہ تقریر کر رہا ہوں جو تمہیں اشکال ہو مجھے پیش کرو اب میں سوال کا جواب دوں گا بعد میں مجھ سے نہ پوچھنا ہاں جی اس طرح ہے اللہ نے فرما دیا میں یہ مخلوق بنا رہا ہوں اور تمہیں اس کی خدمت پر معمور کروں گا اگر تمہیں کوئی اشکال ہے تو پیش کرو میں اس کا جواب دیتا ہوں تمہیں بعد میں تم اعتراض نہیں کر سکتے بعد میں تم نے اعتراض کیا تو گویا اللہ کی کاریگری پر تم نے اعتراض کیا اور اللہ کی صنعت کاریگری پر جو بھی اعتراض کرتا ہے وہ تباہ ہوتا ہے سمجھ لو یہ اصل مقصد ہے انی جائل تاکہ شبہات کو کریں تاکہ شبہات کو ذہن کرے بنانے والا ہوں میں زمین کے اندر خلیفہ ایک نائب کیا مراد ہے خلیفہ تن سے کہ میں نائب بنا رہا ہوں مشہور یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے کون مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہے بھائی پھر ان کو خلیفہ کیوں کہا گیا خلیفہ اس لیے کہا گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب ہیں خلیفے ہیں کس بات کے اندر نائب ہیں خیال کرنا ہے کس بات کے اندر نائب ہیں اجرائے احکام الہیہ کے اندر کس کے اندر اجرائے احکام الہیہ کے اندر کہ اللہ پاک کے جو احکام نازل ہوں میں وہ اپنی اولاد پر ان کو نافذ کریں ان کو بتائیں کہ آج اللہ نے یہ حکم دیا ہے یوں کرنا ہے آج اللہ نے یہ حکم دیا یوں کرنا ہے خلیفے ہیں اللہ کے اور کس بات کے اندر خلیفے ہیں اجرائے احکام شرعیہ میں کہ اللہ پاک جو بھی شریعت نازل فرمائے آدم علیہ السلام کو اپنی اولاد کے اندر ان احکام کو جاری فرمائے جس طرح اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے یا داود و انا جالنا کا خلیف اے داود علیہ السلام ہم نے آپ کو اپنا نائب بنایا ہے زمین کے اندر آپ میرے احکامات کو نافذ کرو اگر چلاف جالنا کا خلی سے لاتے آگے حاکم بین الناس سے جی اللہ مخلوق کے درمیان صحیح صحیح فیصلہ کرو صحیح حکومت کرو آپ ہمارے نائب ہو اجرائے احکام کے اندر تو آدم علیہ السلام بھی نائب تھے خیال کرنا نیابت جو ہے وہ اس بات میں نہیں ہے کہ اپنی اولاد کے نفع اور نقصان میں تصرف کرو نیابت اس بات کے اندر ہے کہ میں جو حکم نازل کروں میرے احکام کو اپنی اولاد میں نافذ کرو اور جاری کرو سمجھ لیجیے گا حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی اس توجہ پر بڑا ناراض ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے آدم علیہ السلام مراد لے لیا یہ بات غلط ہے کیوں آدم علیہ السلام تو اللہ کا پیغمبر آگے آ رہا ہے فرشتے کہتے ہیں آتا جالو جالوفیہ مند فیا ایسی مخلوق بنا رہے جو فساد مچائے گی خون بہائے گی حالانکہ حضرت آدم تو نہ فساد مچانے والا ہے نہ خون بہانے والا ہے وہ تو اللہ کا پیغمبر تھا وہ تو ان چیزوں سے بالکل پاک اور معصوم تھا اس لیے آدم یہاں مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد آدم علیہ السلام کی اولاد کیا مراد ہے ساری انسانیت مراد ہے کیونکہ یہ ایک نئی مخلوق بن رہی تھی نا اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے آدم علیہ السلام مراد نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کی اولاد مراد ہے ادھر پھر ان کو خلیفہ کیوں کہا گیا آدم علیہ السلام کی اولاد ہے جب تو ان کو خلیفہ کیوں کہا گیا خلیفہ کہنے کی دو وجوہ ہیں کتنی وجوہ ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسانوں سے پہلے اس دھرتی پر جنات رہا کرتے تھے کون رہتے تھے اللہ پاک نے اس آزادیل کو حکم دیا ابلیس کو اور فرشتے اس کے ساتھ کیے انہوں نے ان کو مارا بھگایا اور جزیروں کے اندر یا ان کو دھکیل دیا اور پھر اس کے بعد اللہ نے انسان کو یہاں آباد کر دیا سمجھا سر تو چونکہ انسان جنات کے بعد آئے ہیں تو گویا یہ جنات کے کیا ہو گئے خلیفے ہو گئے سمجھا خلیفہ کا معنی بعد میں آنے والا جنات کے بعد یہ دھرتی پر آئے انسان اس لیے انسانوں کو کیا کہا گیا ہے خلیفہ کہا گیا ہے ایک وجہ تو یہ ہے دوسری وجہ انسان کو خلیفہ کہنے کی یہ ہے لن یخل ہو باغ ہوں باغ کیونکہ انسان ایک دوسرے کا خلیفہ ہے باپ مرتا ہے بیٹے اس کی جگہ پہ آتے ہیں وہ مرتے ہیں ان کے بیٹے آتے ہیں وہ مرتے ہیں ان کے بیٹے آتے ہیں کیونکہ یہ ایک دوسرے کے بعد آتے رہتے ہیں اس لیے ایک مخلوق کا نام خلیفہ رکھا گیا ہے سمجھیے یہ پہلا قول کیا ہے کہ یہ جنات کے بعد آئے سمجھا جال تم خلائے تھا پھر ارض زمین کے اندر تمہیں خلائے بنایا یہاں بھی دونوں مانے ہیں پہلا مانا یہ کہ جنات کو بھگا کر تمہیں بٹھایا اور دوسرا مانا کہ یخل و باغ و کمبادا تم ایک دوسرے کے بعد آتے رہتے ہو ابن کثیر رحم اللہ نے زور لگایا کہ یہاں فقط آدم علیہ السلام مراد نہیں بلکہ جمی ضروریت مراد ہے بات سمجھیے اس لیے خلیف تن گئے آدم علیہ السلام یا مطلق انسان آدم علیہ السلام یا مطلق انسان کالو کہنے لگے کہا آیا بنا رہے ہو آپ سیا اس زمین میں وہ مخلوق جو فساد مچائے گی اور بہائے گی خونوں کو یا اللہ ایسی مخلوق بنا رہے ہو جو فساد مچائے گی خون بہائے گی رخ سے جو فیا کا تعلق حضرت عقیدے کے ساتھ کس کے ساتھ ہے لکھائے نیچے فساد عقائد میں لکھائے نہیں لکھا اور جس سے کچھ دماغ کے نیچے کیا لکھا ہے بدم یعنی بد عقیدہ بھی ہوں گے اور بد عمل بھی اب یہاں دو باتیں سمجھنی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ملیکا کو کس طرح پتہ چلا کہ آنے والی مخلوق بد عقیدہ بھی ہوگی اور بد عمل بھی ہوگی حالانکہ وہ مخلوق کو ابھی تک آئی نہیں سرے سے سوال سمجھ آیا ہے جواب جواب یہ ہے کہ ملیکا نے انسانوں کو کیا جنات ملیکا نے انسانوں کو کیا جنات بھی چار چیزوں سے بنتے ہیں پانی آگ ہوا مٹی اور انسان بھی انہی چار چیزوں سے بنے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح جنات اربا عناصر سے مرکب تھے اور وہ دنیا کے اندر فساد مچاتے تھے قتل و غارت کرتے تھے تو غیر انسان جب انہی چار چیزوں سے بنا ہے تو وہ بھی یہی کام کرے گا سمجھ رہے ہیں انہوں نے قیاس کیا کس پر جنات پر قیاس کیا اور انہوں نے اپنے یہ شبو پیش کیا ورنہ وہ عالم الغیب نہیں تھے کہ ان کو مستقبل کا علم ہو گیا کہ وہ مخلوق ایسی تھی بات تھی جی؟ پہلی پہلی ستر کا آخر ہے ہاشیا پچھلے صفحے پر پچھلے صفحے پر ہاں، پہلی سطر کے آخر سے ہاشیہ شروع ہو رہا ہے کیونکہ انسانوں سے پہلے جہاں کون رہتے تھے جنات رہا کرتے تھے تو وہ یہ کام کرتے تھے انہوں نے اس پر قیاس کر لیا کہ یہ بھی مرکب ہے اربا آنا پھر تو یہ بھی ایسا کرے طرف دیکھو ایک بات ختم ہو گئی اب دوسری بات سمجھانی ہے اعتراض یہ ہے کہ ملکہ نے انسانوں کے ساتھ حسد کیا ہے کیا کیا ہے حسد کیا ہے کہ وہ انسانوں پر اعتراض کر رہے ہیں ایک بات دوسری بات یہ کہ ملکہ نے انسانوں کی غیبت کی ہے اور گلا کیا ہے کیا کیا ہے غیبت اور گلا کیا ہے انسانوں کا دو اعتراض ہے پہلا اعتراض یہ کہ ملکہ نے انسانوں کے ساتھ کیا کیا ہے حسد کیا ہے سمجھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ فساد مچائیں گے بدبلی کریں گے اور دوسرا یہ ہے کہ ملکہ نے انسانوں کی غیبت کی ہے گلا کیا ہے سمجھ رہے اور دونوں کام کیا ہے گناہ ہے دونوں کام کیا ہے سمجھو بات جواب اللہ جواب یہ ہے کہ ملیکا نے نہ حسد کیا ہے نہ غیبت کی ہے نہ حسد کیا اور نہ اول تو اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ وہ لوگ اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے یس بے قون بال قول بہم بے امر ہی یا ملون وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے نہیں نکلتے پہلے نہیں بولتے اور جو کچھ اللہ فرماتے ہیں وہی کام کیا کرتے ہیں لا یا خون اللہ ماں ہمارا ماں جو امرون اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے تو اس لحاظ سے وہ نافرمانی نہیں کر سکتے نہ گلا کر سکتے ہیں نہ حسد کر سکتے ہیں ایک بات دوسری بات کہ اگر انہوں نے گلا اور حسد کیا بھی ہوتا تو ضرور اللہ ان سے توبہ کرواتا بندوق سے اللہ نے توبہ کروائی نہیں کروائی ادواج مطالرہ کا انتطوبہ اللہ فقد کروائی نا توبہ اور بھی آئے گا ان شاء اللہ رہیں گے تو اگر انہوں نے حسد کیا ہوتا غیبت کی ہوتی تو ضرور اللہ ان سے توبہ کرواتا اس کا ذکر ہوتا حالانکہ اس کو کوئی ذکر نہیں معلوم ہوا کہ یہ غیبت اور بھائی پر کیا ہے آخر وہ اعتراض تو کر رہے ہیں جواب جواب یہ ہے کہ یہ طالب علمانہ شبو ہے کیا ہے اللہ نے خود جب فرما دیا پہلے انی جائل فی عرض میں خلیفہ بنا رہا ہوں تمہیں جو اعتراض ہو پیش کرو تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے جب حکم دیا ہے تو ہمیں ایک شبہ ہے کہ جس طرح جنات اربا ناصر سے مرکب تھے اور فساد مچاتے تھے ہمیں تو یہ شبو ہے کہ یہ مخلوق بھی ایسا کرے گی یہ ایک طالب علمانہ شبو ہے اللہ کی اجازت کے بعد انہوں نے اپنا ایک شبہ پیش کیا ہے جس طرح کے استاد اپنے طالب علم کو کہے سبق پڑھانے کے بعد کہ جو شبہ ہو مجھ سے پوچھ لو اور طالب علم شبہ پوچھے تو وہ قابل اعتراض بات نہیں ہوتی اللہ نے خود ان کو کہہ دیا کہ مجھ سے پوچھو تو انہوں نے اپنا ایک شبہ پیش کیا کہ ہمیں یہ شبہ ہو رہا ہے کچھ سمجھ آیا ہے اس لیے نہ جو غیبت ہے نہ حسد ہے تمہارے پاس لکھا ہوا ہے سمجھا یہ فائدہ نمبر تین کھڑا ہے تیسری سطر کے درمیان میں نہ بطور حسد لین نہ ہوں لاجت بے ہوں بالکل بلکہ بطور حکمت میں استفادہ کے تھا حضرت ہمیں تو خدشہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان پر اظہار ناراضگی نہیں فرمائی اور غیبت کی تھی خدا علاج کرے بات سمجھ جی اب کرو مانا تجارو سی ہاں کہنے لگے آیا کرتا ہے تو بیچ اس زمین کے وہ مخلوق جو فساد مچائے گی اس زمین کے اندر بد عقیدہ ہوں گے مشرق کافر ہوں گے وجہ سے قدمہ اور بہائیں گے خون کو جب بد عملی کریں گے وہ سب صبح حملے کا اظہار خدمت یعنی حضرت اگر عبادت مقصود ہے تو عبادت کے لیے ہم حاضر ہیں اگر عبادت کروانی ہے تو عبادت کے لیے رات دن آپ کی تصویر کرتے ہیں رات دن آپ کی تقدیس کرتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ للہ پڑھتے ہیں آپ جو امر فرماتے ہیں ہم فوراً کرتے ہیں اگر آپ کو عبادت کروانی ہے تو ہم حاضر ہیں خام کا بڑی مخلوق اور مخلوق بنانے کی کیا ضرورت ہے نہ ہو اور ہم پاکیاں بیان کرتے رہتے ہیں استمرار والا معنی کر رہا ہوں نیچے لکھا ہے اگر عبادت مقصود ہے تو اگر عبادت مقصود ہے تو ہم پاکیاں بیان کرتے رہتے ہیں ساتھ آپ کی ہم دو ساری بنوقدولا کا اور پاک رہتے ہیں ہم آپ کے لیے بن ون سولہ کا پاک رہتے ہیں پاک رہتے ہیں یعنی کوئی بد عملی نہیں کرتے جو نجاست کا باعث بنے ہم پاک رہتے ہیں آپ کے لیے میری طرف دیکھو اشکال یہ ہے کہ نصب ہو اور مقدسوں میں تکرار ہے نصب ہو اور مقدسوں میں کیا ہے کیونکہ دونوں کا مفہوم تقریباً ایک بنتا ہے لیکن جواب یہ ہے کہ یہ تکرار نہیں آئے گی ان دونوں کا فرق ہے ہو اور ہو کا کیا ہے فرق ہے فرق کیا ہے دو فرق ہے ایک فرق یہ ہے کہ مصدح ہو کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے ہو کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے مصد کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے اور کا لفظ کا تعلق کس کے ساتھ ہے عقائد کے لحاظ سے ہم نہ شرک کرتے ہیں نہ کفر کرتے ہیں بلکہ تیری تصویر کرتے ہیں اس میں ہو عقائد کے لحاظ سے ہم نہ شرک کرتے ہیں نہ کفر کرتے ہیں بلکہ تیری تصویریں کرتے رہتے ہیں اور اعمال کے لحاظ سے ہم برے اعمال